سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول فلاں عورت فوت ہو گئی ہے اور راحت پا گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور فرمایا صرف اور صرف راحت تو وہ پاتا ہے جو جنت میں داخل ہوتا ہے دوسری روایت میں ہے جس کو بخش دیا جاتا ہے حدیث نمبر انتیس سو چھیانوے مسند احمد